جناب عروہ بن زبیر سے روایت ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز دوپہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے اور اصحاب رسول کے لیے اس نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سخت نہ ہوتی تھی چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی زید بن ثابت نے کہا اس سے پہلے دو نمازیں ہیں یعنی عشاء اور فجر رات کی اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں یعنی عصر اور مغرب دن کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو گیارہ